اور حضرت والا عارف بلّہ شیخ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محبت کے اشعار ہیں یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے حرم شریف کے اندر مدینہ منورہ میں اشعار ہوئے نو رمضان مبارک چودہ سو چودہ ہجری میں حضرت والا کے اشعار ہوئے یہ مستی درد دل کی اشرف عالم ہے دنیا میں سب سے بڑی شراب جو ہے اللہ کی محبت کی وہ درد دل کی شراب ہے گناہوں سے بچتے ہیں جب غصے کو پی جاتے ہیں معاف کر دیتے ہیں نظر بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ درد دل عطا فرماتے ہیں بہت درد میں ڈوبے ماشاءاللہ ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے ہر ایک جام محبت اشرف سے بائے عالم ہے شریعت پہ چلنے سے درد دل ملتا ہے جیسے آپ ابھی علی اختر صاحب کی اہلیہ کی ممانی کا انتقال ہو گیا ایک دم چلی گئی اللہ کے پاس بچے بھی ہیں اور اس عمر میں اللہ نے ایک دم بلا لیا اپنے پاس تو اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دیتا فرمائے ہاں۔ میں اس وقت بھی اس و پھر مصیبت مصیبت میں صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے مصیبت کے وقت بھی شریعت کو غالب رکھنا کہ آپ حضرات گئے ماشاء اللہ جنازے میں شرکت کی تدفین میں آپ کے بچے شرکت کر رہے ہیں میں کھانا نہیں کھایا یہ بہت بڑی بات ہے <coughs> ہم لوگ کھانا کھانے تھوڑی گئے وہاں پہ ہاں یہ ہے کہ پڑوسی یا رشتے دار وغیرہ ان کے گھر کھانا پہنچا سکتے ہیں یہ سنت ہے کیونکہ <coughs> گھر والے غم میں ہوتے ہیں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک درد دل ہے کہ خوشی میں بھی اس وقت کتنی شادی ہو رہی ہے ہر ہال بھرا ہوا ہے اور غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا شریعت پہ چلنا یہ ہمت صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے یہ گلشن درد دل کا افضل گل ہائے عالم ہے بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں ہے دل یہ تحفہ درد دل کا حاصل نے عالم ہے <coughs> آگے بہت پیاری بات ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے جس کو بھی دیکھے جس کا بھی دل چیر کا دیکھا تو اس میں بت ہی نکلا یا دنیا لڑکی یا لڑکا یا پیسہ یا جا اللہ والوں کے دل میں سودا صرف اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے مخلوق چاہے ناراض ہوا ان کو حقیقی نہیں سمجھنا اللہ کو خوش کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پہ جان دینا ہے فرض واجب سنت موقع کا اہتمام کرنا ہے تو مگر سودا جانا اکبر سودا پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ والوں کا حضرت والا رحمۃ اللہ کا حال ہے حضمیر صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو سب جمع فرمایا اشعار کو بس ایک ہنگام درد عشق حق کا گرم رہتا ہے سوائے اس کے ہم فانی ہر ایک غوغ عالم ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھنا کہ اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں بھلے لوگ مذاق اڑائیں گے تم عورتوں سے پردہ کر دو تم نے تیجانی میں کھائے تم چالیسویں میں نہیں آئے تم عرس میں نہیں آئے تم جو ہے بڑھتی میں نہیں آئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہمارے فرمایا تھے کہ راہ سنت پورا کا پورا راہ صحابہ ہے صحابہ کرام نے جب عمل تیجا چالیسواں نہیں کیا تو ہم لوگ کیوں کریں گے صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ بھائی نظر جھکا کے گزر جاؤ تو سارے صحابہ کرام نظر جھکا کے گزر گئے کسی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کیونکہ حضور صلی اللہ اللہ کا حکم آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آ گئی یا زومی افسار ہیں تو بھلے یونیورسٹی لائف ہو یا آفس کی لائف ہو یا باہر گھوم رہے ہو گھر کے اندر نامحرم عورتیں ہو ہمیں نظر جھکانی ہمت کر کے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے کسی کی پرواہ نہیں کرنی بس اللہ اور رسول کو خوش کرنا ہے خاندان والوں کو خوش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اللہ ناراض ہو گئے تو جہنم میں جلنا پڑے گا پھر اس سے بہتر ہے خاندان والے ناراض ہوں تو ہوں اللہ کو خوش کرنا ہے اور ان سے بدتمیزی نہیں کرنی ان کو خوش کرنے کا طریقہ اللہ کو خوش کر لیں گے خاندان والوں کے دل اللہ کے قبضے میں اللہ ان کے دلوں کو بدل دیں گے ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے آخری شعر ہے ہماری خاک ہے میں رش کے فلک وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے جس وقت میں نے اللہ کو خوش کیا ناراضگی سے بچا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے شریعت پہ جو عمل عمل کیا اس وقت وہی میرا جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے ورنہ قبر کے نیچے چلے آئیں گے سارے دروازے بالکل بند ہو جائیں گے کوئی عمل کچھ کر ہی نہیں سکتا ابھی اللہ نے اعضا دیے ہیں ان سے ہم کام لے لیں اللہ کو خوش کرنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے جب جس وقت جو قبر میں دفنا کے آتا ہے کسی مردے کو بھائی خاندان والا ہو کوئی بھی ہو تو اس وقت بڑی عبرت ہوتی ہے بہت زیادہ جب یہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا عزت والا کا باز ہے وطن آخرت کی تیاری بڑی عجیب و غریب باتیں اس میں پڑھ رہا تھا میرے بھائیوں دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن جانا بھی ہے اس مسافرت کی زندگی میں وطن آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ پیٹ کا انتظام بھی کرنا ہے آٹا دال چاول کی فکر بھی کرنی ہے روزہ نماز پڑھ کر جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پردیس میں ہمارے میں دو قسم کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں ایک تو یہ کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنے بیوی بچے ماں باپ کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں چاہے دکان کے ذریعے چاہے ملازمت کے ذریعے نوکری کے ذریعے یا جو بھی روزی کے ذرائع اختیار کریں کوئی مچھلی بیچ رہا ہے کوئی انڈا بیچ رہا ہے کوئی مرغی فروخت کر رہا ہے اللہ نے روزی کے اتنے بے شمار دروازے کھولے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیے ایک ٹھیلا لگانے والا بھی دن میں اچھا خاصا کما ہی لیتا ہے لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دن ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے ماں باپ بیوی بچے دنیا میں رہنے والا کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا کیسے حضرت والا آواز لے کے چلیں ماشاء اللہ دنیا والوں کی باتیں بتا دیں پھر آخرت کی طرف کنیکشن بھی کر دیا اس کا اللہ کا حکم سمجھ کر ہم دنیا میں ان کے حقوق تو ادا کریں لیکن اس منزل کو اس گڈے کو بھی یاد رکھیں جب ہم قبر میں لیٹیں گے تو وہاں ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ نہیں اتریں گے زمین کے اوپر ہی سے سلام کر کے چلے جائیں گے جیسے آج ہوا تین بچے بیچاری کے چھوٹے اور چلی گئی قبر میں ایک مردہ بزوان حال جنازہ قبر میں جنازہ مردہ بزبان حال کا جنازہ قبر میں اترتے وقت جو کہتا ہے اسے شاعر نے یوں بیان کیا ہے جب اپنی نانی کو میں نے دفنایا تھا قبر میں تو اس وقت یہ شعر یاد آ گیا تھا ہم لوگ واپس ہو رہے ہیں شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم وہ چلیں گے اس خاتون ہمیں ہماری بھی باری ہے وہاں سے تو اکیلے جانا پڑتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص پردیس میں رہ کر بہت بڑا مکان بنا لے بہت بڑا کاروبار جما لے اس کے پاس کار بھی ہے اور مکان بھی ہے لیکن اللہ سے اس کو تعلق خراب ہے آخرت میں کام آنے والے اعمال کی اس نے تیاری نہیں کی تو پردیس کا تو رئیس بن گیا مثلاً ایک شخص نے مکان بنایا بال بچوں کو پڑھایا اللہ نے دنیا میں شاندار زندگی مال و دولت دیا لیکن جب وہ اللہ کے پاس گیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں اس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو یہ شخص عقل مند کہلائے گا یا بےوقوف کہلائے گا فلش کہلائے گا یا کلیور کہلائے گا فلش ہے انسان وہاں آخرت کے کوئی تیاری نہیں کی بیوقوف کہلائے گا کیونکہ جو پردیس میں خوب کمائے اور پردیس میں ہی گنوا دے یعنی باہر کی کمائی سعودی عرب کمانے گیا امریکہ گیا آسٹریلیا چائنا گیا <laughs> ساری پیسے وہیں خرچ کر دیے وطن کچھ نہیں بھیجے گا ایسے شخص کو سب بیوقوف کہیں گے اب حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ ایک تابائی ہیں تابائی اس بزرگ کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ بہت بڑے عالم محدث بزرگ اور تابعی بھی ہیں فرماتے ہیں ایک دن ایک شخص آیا اس نے مجھ سے کہا مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے میرے پاس وقت بہت کم ہے مختصر سے نصیحت کر دیجیے زیادہ لمبا چوڑا بات سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج کی اس مجلس میں اگر وہی ایک نصیحت ایک تابعی کی نصیحت ہمارے آپ کے دل میں اتر جائے تو اللہ کی رحمت سے میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا سب قبول ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نصیحت کیا ہے اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے بہت زبردست نصیحت ہے اے مل دنیا بے قدری کا فی ہا ولیل آخرتی بے قدری کا فی ہا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے سب کو معلوم ہے دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی ہی عظیم الشان محنت کرو اور دنیا کا قیام تو عارضی ہے یہاں کے لیے زیادہ محنت کرنا بے وقوفی ہے کیسی جامع نصیحت ہے بس اس کو یاد کر لو اور دل میں بٹھا لو حضور صلی اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کفا بن واعظہ موت کی یاد ہدایت کے لیے کافی ہے آج کچھ اور پڑھنا تھا مگر ان کا انتقال کی خبر سنی یہ آواز بہت زبردست ہے اس کے لیے جو تازہ تازہ قبر میں دفنا کے آ رہا ہوں یہ بڑا زبردست واز ہے اس کے لیے موت کی یاد ہدایت کے لیے کافی ہے موت کی یاد بہترین واعظ ہے جس سے بیٹری چارج ہو جائے گی اور اچھی صحبت پہ بیٹھیے جہاں کہیں نیک باتیں ملیں وہاں جاؤ دیکھ لو پہلے لوگ کہاں سے کہاں جا کر دین سیکھتے تھے کچھ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں میں انہیں کیسے دیکھوں گا وہاں اگرچہ ٹھنڈک ہے ہوا ہے لیکن مقرر سے دوری ہے یہاں قریب بیٹھنے میں گرمی تو لگے گی لیکن ایک شاعر کہتا ہے وہ گرمی ہے ہجراں کچھ لوگ دور بیٹھے تھے حضرت والا سے وہاں سردی تھی وہاں اور حضرت والا کے قریب گرمی ہو رہی تھی وہ گرمی ہے ہجرا وہ تیری یاد کی خون کی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے یعنی جدائی کی گرمی بھی ہے مگر تیری یاد کی ٹھنڈک بھی ہے یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دوستوں اللہ کی محبت دوستوں کی محبت اللہ والے دوستوں کو اللہ کے لیے محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے جو شخص کسی سے اللہ کے لیے ملتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں مشکاذ شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی سے ان رجلا خراجہ میں ممبئی ہی گھر سے باہر نکلا ایک آدمی اخاہ الف ملکن یسلون علیہ ربنا فی کا حضور صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے خاندان کے لیے نہیں رشتہ داری کے لیے نہیں بزنس کا کوئی تعلق نہیں صرف یہ سوچ کر محبت کرے کہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے چلو اس کی زیارت کرو تو ستر ہزار فرشتے اس آدمی کے ساتھ چلتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں یوسلون علیہ راستے بھر اس کی دعا مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے اور دوسری دعا دیتے ہیں ربنا وسلا فی کا اے اللہ یہ آپ کے ملنے کے لیے جا رہا ہے فصل ہوں لہٰذا اس کو اپنا قور بتا فرمائیے دوستوں اس لیے اس تعلق کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے سارے تعلقات تو دنیا ہی میں رہ جائیں گے لیکن جو تعلق اللہ کے لیے ہوگا وہ بڑا کام دے گا یہ تعلق میدان محشر کی گرمی میں بھی کام دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں تو قیامت کے اللہ ان کو عرش کا سایہ دے گا جس دن سورج کے قریب آنے سے لوگوں کی کھوپڑیاں گرم ہو رہی ہوں گی کھول رہی ہوں گی جیسے ہانڈی پکتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ان دو بندوں کو بلائیں گے کہ تم دونوں آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے تھے لہٰذا تم ہمارے سائے میں آ جاؤ شیڈ میں آ جاؤ ہمارے شیلٹر میں آ جاؤ تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے یہاں اس وقت گرمی ہے لیکن اللہ کے لیے اس کو برداشت کر لیں اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے پسینہ آ رہا ہے تو ہمیں بھی گرمی لگ رہی ہے ہمارا بھی پسینہ نکل رہا ہے آپ ہمارے پسینے میں شامل رہی ہیں ہم آپ کے پسینے میں شامل ہیں لیکن جو یہ جو لطف اور انشرا آپ حضرات کے نظر آنے سے ہوا ہے اس کے سامنے گرمی سے کچھ فرق نہیں پڑتا اس لیے کہتا ہوں جوانوں کو چاہیے ہمیشہ بڑے بوڑھوں کی رائے لیں اور ان کے مشورے پر چلیں بعض اوقات کم عمری کی وجہ سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی چنانچہ ایک مرتبہ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ نے قصہ سنایا کہ میرے شیخ اکابر بزرگوں میں سے تھے بارہ مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ایک مرتبہ تو ایسی زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے لال لال دوڑے بھی بھی نظر آئے حضرت نے مجھ سے خود فرمایا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زیارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو لال لال ڈورے تھے وہ بھی مجھے نظر آ رہے تھے سبحان اللہ ایسے بزرگ کے ساتھ میرے اللہ نے میری جوانی گزاری اور پندرہ سولہ سال تک ساتھ رکھا حضرت والا اپنی بات فرما رہے ہیں حضرت کو اللہ نے اپنی عبادت کا بہت ہی بڑا عاشقانہ مزاج اور ذوق عطا فرمایا تھا پانی رات کو تین بجے اٹھتے تھے کئی دفعہ کئی ہزار دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے درو شریف پڑھتے آٹھ آٹھ گھنٹے عبادت کرتے تھے حضرت حضرت فلفی رحمۃ اللہ کی عجیب شان تھی ایک دفعہ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دریا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے اور میری کشتی ان کشتی سے ان کی کشتی سے پیچھے کچھ فاصلے پر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے علی عبد الغنی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو تو حضرت نے مجھ سے خود فرمایا جب میری کشتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی سے جوڑی گئی تو ٹھگ سے جو آواز آئی تھی آج تک اس کا مزہ آ رہا ہے حضرت نے اس پر ایک شعر بنایا قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو حضرت نے یہ شعر خود بنایا تھا حالانکہ حضرت شاعر نہیں تھے مگر ایک دو شعر زندگی میں کہہ دیے تو حضرت نے فرمایا تھا بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عقل بھی بڑھتی ہے خصوصاً وہ لوگ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ہر وقت چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے قرآن کریم پڑھانے والے جو حضرات ہر وقت بچوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کچھ دیر کسی بڑے بوڑھے کے پاس بیٹھ جائیں ورنہ آہستہ آہستہ وہ بھی بچے بن جائیں گے کیونکہ جیسی صحبت ہوتی ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں دن بھر بچوں کے پاس رہنے سے بچوں کے اثرات سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں ایک مرتبہ ایک حافظ جی بچوں کو قرآن قرآن شریف پڑھا رہے تھے تو بچوں نے سوچا آج کسی طرح چھٹی کرنی چاہیے پڑھتے پڑھتے جی گھبرا گیا ان کا اب سوچا کہ کیا کرنا چاہیے آخری ترکیب کی کہ سب لوگ جا کر کہو استاد جی آج آپ کچھ بیمار معلوم ہو رہے ہیں <laughs> بچے کہنے لگے یو آر پیشنٹ ایک بچے نے کہا استاد جی آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے پیلا پیلا ہو رہا ہے دوسرا کہنے لگا حضرت آپ کا استاد جی آپ کا چہرہ بہت لال ہو رہا ہے ریڈ ہو رہا ہے بالکل کچھ ہرا کچھ آپ کو بخار تو نہیں ہے کچھ سر میں درد معلوم ہوتا ہے آنکھیں میں کچھ لال لال ہیں غرض ہر بچہ ایوری اسٹوڈینٹ وہ ہر بچہ جو ہے حافظ جی نے بھی سوچا وہ یہی اس طرح باتیں کرنے لگا تو حافظ جی نے بھی سوچا کہ معلوم ہوتا ہے کچھ گڑبڑ ہے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے حالانکہ اچھے خاصے تھے خیریت پوچھتے پوچھتے واقعی بیمار پڑ گئے تو ضرورت ہوتی ہے کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت اختیار کی جائے تو میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمتوں نے بڑے بوڑھوں کی صحبت پر ایک واقعہ بیان کیا ایک مرتبہ کسی جوان کی شادی ہو رہی تھی جو حضرت بھی سناتے رہتے ہیں جوانوں کی بارات جا رہی تھی مگر بارات میں جانا ٹھیک نہیں ہے چالیس پچاس آدمی سب جوان ہی جوان تھے ایک بڑے میاں کھانس رہے تھے بڑے بوڑھوں کو کھانسی آتی ہی رہتی ہے <laughs> تو کھانستے ہوئے کہنے لگے میرے جوان بیٹوں اس بڈھے کو بھی بارات میں لے چلو سب جوان لڑکوں نے کہا بابا آپ چلیں گے تو ہماری ہنسی مزاق میں خلل پڑے گا لڑکے تو مستیاں کرتے ہیں بوڑھے کے ساتھ رہیں تو کیا مزہ آئے گا ان کو کیونکہ آپ کا ادب کرنا پڑے گا آپ نہ ہوں گے تو ہم خوب ہنسیں گے بولیں گے اس لیے بہت سے لوگ شیخ کی خانقاہ میں بھی شیخ کو چھوڑ کے اپنے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں یہ تو بہت عجیب بات ہے تو بوڑھے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو ہم کو کہیں دور درخت کے نیچے بٹھا دینا تو تم سب خوب ہنسنا بولنا مذاق کرنا اور مجھے ساتھ تو لے چلو میں تمہارے کام آ سکتا ہوں کسی مصیبت میں میرا مشورہ تم لوگوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے تو ان لوگوں نے سوچا جب بڑے میاں خود ہی اس پر راضی ہیں تو بڑے میاں کو کہیں دو دور درخت کے نیچے لٹا دیں گے ہمارا سب ہنسی مذاق بھی ہوتا رہے گا خیر یہ بڑے میاں ساتھ چلے گئے اب لڑکی والوں نے کہا ان کو چکر دینا چاہیے مذاق کرنا چاہیے پہلے زمانے میں لڑکے والوں کو تنگ کرنا ان کو دھوکہ دینا پریشان کرنا لڑکی والے بڑے کامیابی سمجھتے تھے آج بھی ہوتا ہے لہٰذا جو جو ان کے سسر بننے والے تھے برادر نسبتی جتنے مذاقیہ قسم کے لوگ تھے سب جمع ہو گئے اور لڑکے والے کی طرف سے جتنے لوگ بارات میں آئے تھے سب کے دونوں ہاتھ پر ایک ایک ڈنڈا کس کر باندھ دیا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کو موڑ کے منہ تک نہ لے جا سکے اس کے بعد کھانا رکھ دیا بریانی شاندار پلاؤ قورمہ تندوری روٹی اب سب جوان پریشان ہو گئے یہ تو سسرال والوں نے اچھا الو بنایا ہے تب ایک نے کہا ارے میاں وہ بڈھا جو لیٹا ہوا اس نے کہا تھا جب کوئی مصیبت آئے تو مجھ سے مشورہ کر لینا چلو اس سے مشورہ کر لیں اس لیے مشورے بڑی برکت ہوتی ہے اپنے مشائق سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے چنانچہ ایک آدمی وہاں گیا اور کہنے لگا بابا جی ہم لوگ مصیبت میں پھنس گئے ہیں ذرا آج کوئی ذرا کوئی عقل مندی کی بات تو سکھاؤ کہ ہم لوگ کیا کریں اس بڈھے نے کہا ارے بےوقوف اس لیے تو کہتا تھا بڈھے کو ساتھ رکھا کرو اور بڑے بوڑھوں سے ملتے رہا کرو اب میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں یہ تمہارے سسرال والے سب کے سب بیوقوف بن جائیں گے تم آمنے سامنے دو صفوں میں بیٹھو سامنے والا اپنے سامنے والے کو لقمہ بنا کر کھلا دے یعنی میرا ہاتھ میرے منہ کی طرف تو نہیں مڑ سکتا لیکن سامنے والے کو تو میں دے سکتا ہوں اس میں ہاتھ موڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب جب یہ بڑے میاں سے سیکھ کر آئے تو سسرال والوں نے کہا بھائی ان کے ساتھ ضرور کوئی بڈھا ہے تو دوستوں تجربے کار بڑے بوڑھوں سے فائدہ ہوتا ہے ایسے ہی یہ تو صرف تجربے کار کی بات بتائی جا رہی ہے حدیث حضرت والا سے یہ بات سنی تھی کہ سائل العلماء علماء سے سوالات کرو اور خالد الحکمہ اللہ والوں کے ساتھ گھل میں جاؤ اور جو ہے جالس القبرا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ان کے پاس بیٹھا کرو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان سے پھر ہمیں تجربہ ملتا ہے بہت سی چیزوں کا مگر اگر وہ بڑے بوڑھے دین سے دور ہیں اور دین کی گناہ کی بات کرنے لگے تو پھر وہاں سے اٹھ جانا چاہیے جیسے ٹی وی دیکھنے لگے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھنے لگے ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت سے اور دینی بزرگوں کی صحبت سے بھی دین آسانی سے مل جاتا ہے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے دین تو ملتا ہی ہے دنیا کی برکتیں بھی عطا ہو جاتی ہیں دین تو بنتا ہی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی برکت عطا فرما دیتے ہیں ان صحبتوں سے کیسے کیسے لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں قرآن شیف آیت ہے اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ والی زندگی کیسے ملے گی کونو ما صادقین جب اللہ والوں کے ساتھ رہو گے ایک شاعر کا شعر ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں یعنی آسان ہو گئی منزلیں اگر ہماری منزلیں آسان نہیں ہو رہی تو ہمارے تعلق میں کمی ہے شیخ سے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے اے شیخ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے اللہ کا رستہ بڑا مشکل ہے نماز روزہ ہی آدمی کو مشکل لگتا ہے جبکہ اکھاڑے میں پہلوان لوگ ایک ہزار دفعہ ڈنڈ بیٹھک کرتے ہیں لیکن انہیں انہیں دو رکعت پڑھنے کا کہہ دو تو کہتے ہیں مولانا یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے کیوں صاحب نماز کیوں مشکل لگ رہی ہے تم تو ایک ہزار دفعہ اٹھے بیٹھتے ہو جبکہ نماز میں تو صرف چار رکعت ہی ہیں یہ اس لیے ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نصیب نہیں جسمانی پہلوان کی صحبت کی وجہ سے ایک ہزار دفعہ اٹھک بیٹھک تو کر رہا ہے جو کلب سے آتے ہیں لڑکے باڈی بلڈنگ کرنے کتنی اٹھک بیٹھک بھاگم دوڑی کیسے لگے ہوئے ڈمس <laughs> اٹھا رہے ہیں نماز کے لیے کہہ دیا جائے تو ہمت نہیں ہوتی اور عورتوں کے بھی یوگا سینٹر کھل گئے ہیں آج کل عورتیں بھی سلیم اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہی ہیں اور اللہ کے لیے جو سلیم اسمارٹ بننا ہے یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی فکر نہیں ہے جس طریقے سے جسمانی پہلوان آپ کو تندرست کر دیتا ہے ایسی ایسی ورزشیں بتاتا ہے کہ آدمی موٹا تگڑا ہو جاتا ہے تو دوستوں جب روحانی پہلوانوں کی صحبت مل جائے گی تو فجر ہی نہیں تو سبحان اللہ تحجد بھی پڑھنے لگو گے لوگ کہتے ہیں نفس و شیطان مجھ کو دبائے ہوئے ہیں ارے بڑی کاہلی معلوم ہوتی ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں محلے میں ایک بیچارہ کمزور آدمی ہے جس کو اس کا دشمن آ کر روزانہ تھپڑ لگا دیتا ہے جب گھر سے نکلا دو چار لگا دیے اور یہ بیچارہ روتا ہوا چلا جاتا ہے ایک پہلوان سے اس نے کہا میرا پڑوسی حاصل دشمن ہے روزانہ میری پٹائی کر دیتا ہے تماچے لگا دیتا ہے میں کمزور بھی ہوں اس نے کہا اچھا یار کوئی بات نہیں تم چھ مہینے میرے اکھاڑے میں ایک گھنٹے آ جایا کرو اپنا کاروبار تو کرتے رہو مرغی بھی بیچو انڈے بھی بیچو آلو بیچو مچھلی بیچو خوب انڈے کھاؤ دودھ پیو بس میرے اکھاڑے میں روزانہ ایک گھنٹے کے لیے آ جایا کرو میں تمہیں سو دفعہ ڈنڈ کراؤں گا اور ورزش کراؤں گا سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے گی پھر دیکھنا تم کیا ہوتا ہے اب اب تم کوئی فکر نہ کرو لیکن اکھاڑے میں لاتھے بھی ماری جائیں گی کچھ گھر کی محنت کچھ اکھاڑے کی محنت یہ نہیں کہ اکھاڑے میں تو گئے مگر دودھ بھی نہیں پیے انڈا بھی نہیں کھائیں خالی ورزش سے خالی ڈنڈ بیٹھک سے تھوڑی کام بنے گا تو خالی اللہ والوں کے پاس جانا بھی کافی نہیں ہوتا وہاں جانا بھی ہے کچھ ان کا بتایا ہوا ذکر وظیفہ درو شریف بھی کرنا ہے وہ تھوڑا سا ذکر بتائیں گے زیادہ نہیں بتائیں گے آپ کہ آپ پریشان ہو جائیں ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر درو شریف ایک تصویر اللہ اللہ کی خواتین کے لیے سبحان اللہ کی انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں نور پیدا ہو جائے گا روحانیت بڑھتی چلی جائے گی اور نفس و شیطان آپ سے ڈرنے لگیں گے تو پہلوان نے کہا بھائی دو کام کرنے ہیں آپ ایک گھنٹے کے لیے میرے اکھاڑے میں آ جائیں گے یعنی ایک باکسنگ سمجھے باکسنگ والی جگہ تھی وہ اس سے باکسنگ سکھائے گا اور ڈنڈ بیٹھک کراؤں گا اس کے بعد دودھ میں بادام پیس کر پینا پڑے گا اس کا خرچہ تمہیں خود اٹھانا پڑے گا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے ورنہ کوئی مرید کہے حضرت میری طرف سے آپ وظیفہ کریں میری طرف سے آپ اللہ اللہ کر لیں تو بتاؤ فائدہ پہنچے گا اگر کوئی حکیم یہ کہہ دے بھائی مرغی کا ایک انڈا مرغی کا سوپ پی لیا کرو وہ کہے حکیم صاحب میری طرف سے یہ آپ ہی پی لیا کریں یہ آپ کی خدمت میں سو روپے پیش ہیں آپ مجھے جو یہ انڈا انگور کا رس سیب کا جوس مرغی کا سوپ بتا رہے ہیں تو میں یہ سو روپے آپ کو پیش کرتا ہوں میری طرف سے یہ سب آپ پی لیا کریں لیکن یہاں سب کو کھوپڑی میں عقل ہے کوئی کہتا ہے ایسا اگر ایسا کہتا ہے تو میں حکیم ہوں تو میں حکیم ہوں نہ جانے مجھے کتنی مرغی کے سوپ ملے ہوتے حضرت والا خود فرما رہے ہیں آج تک تو کسی مریض نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہی کہا ہے کہ ہاں میں کھاؤں گا سوپ بھی پیوں گا کیوں میر صاحب کسی مریض نے ایسا کہا آپ تو رات دن میرے ساتھ رہتے ہیں آ گئے میر صاحب ماشاء اللہ حضرت والا ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ شیخ ثانی ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقشے قدم پہ چلائے اتنے مجاہدات سے گزرے ہوئے یہ حضرات شیخ بھی دنیا کے معاملے میں تو ہم لوگ چست ہوتے ہیں آخرت کے معاملے میں سستی بھی دکھا دیتے ہیں تو جب دنیاوی معاملے کا یہ حال ہے تو روحانی یعنی اللہ کے معاملے میں کسی کو یہ کہنے کا کیا حق حاصل ہے کہ بھائی ذکر بھی پیر صاحب تم ہی کر لیا کرو ہاں فراڈیا پیر چار سو بیس قسم کے پیر ایسا کرتے ہیں کہ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جنت کا فلاں کوارٹر میں نے تمہارے لیے الرٹ کر دیا ہے تم کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تمہاری طرف سے میں روزہ رکھ لوں گا یہاں تک کہ تمہاری طرف سے پل سرحد پر بھی میں چلوں گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے مگر میں تمہاری طرف سے اس پر چلوں گا تم میرے کندھے پر بیٹھ جانا ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا تو خیر عرض کر رہا تھا صحابہ سے بڑھ کر بڑے پیر صاحب شیخ عبد القائی جیلانی سے بڑھ کر خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سے بڑھ کر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ سے بڑھ کر شیخ بہا الدین نش بندی رحمۃ اللہ سے بڑھ کر کون ولی اللہ زمانے میں ہو سکتا ہے اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کیا اپنے مشائق کے ذمے کیا تھا خود بھی اللہ اللہ کرتے تھے دوستوں ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی بڑا اللہ اللہ کیا اپنے کو جلا کر خاک کر دیا بزرگوں نے کہا ہے اس کے جرے تو کس نہ بسائے جو اپنے کو جلاتا ہے اسی کا ایمان خوشبودار ہوتا ہے کتنی کتنی عبادتیں کی کتنے مجاہدات کیے کتنی محنتیں کی تو روحانی معاملے میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے جو ذکر بتائیں وہ بھی کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے کے جو مشورے دیں اس پر بھی عمل کرنا ہے ان کے اکھاڑے میں آؤ ان کی صحبت میں رہو اپنے گھر جا کر بھی اللہ اللہ کرو جو لوگ محروم رہتے ہیں ان کی محرومی کی وجہ یہی ہے کہ بزرگوں سے ملتے تو ہیں مگر گھر میں کوئی روحانی غذا نہیں کھاتے بد پرہیزی کرتے ہیں اس لیے کامیاب نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں ساری ذمہ داری پیر کی ہے حالانکہ پیر کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ رستہ بتا دے گا ذکر بتا دے گا راتوں کو تمہارے لیے دعائیں مانگے گا روئے گا لیکن اگر خود کچھ نہ کرو خود زہر کھاؤ تو کیا کوئی صحت پائے گا اور محمد علی قلعہ قلعے امریکہ سے پاکستان آ جائے اور کس مرغی کا سوپ پیے اور کیاون انڈے کھائے یہ مثال دے رہا ہوں ورنہ کہیں آپ اس کو خط لکھ دیں گے کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک پیر صاحب آئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا ہے تو کیا واقعی آپ اکیاون انڈے کھاتے ہیں نہیں ففٹی ون اور آج کل انڈے کے حساب چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا <laughs> تو محمد علی باکسر اگر بازار سے لے کر تھوڑا سا زہر بھی کھا لیں تو کیا اکیس مرغی اکیس مرغوں مرغی کا سوپ کام دے گا وہ مقابلے میں جیتے گا یا ہارے گا ہار جائے گا اس لیے دوستوں اگر ہم اللہ اللہ بھی کریں پھر پرائی ماں بہنوں کو بری نظر سے بھی دیکھیں تانک جھانک کریں بدتمیزی کریں اخلاق خراب کریں ٹیڈیوں پر نظر دوڑائیں سینما وی سی آر دیکھیں گناہوں میں مبتلا رہیں افیون ہیروئن پئیں نشہ کریں تو بتاؤ جب ہم اللہ کی ناراضگی کا زہر کھائیں گے تو ہمارے ذکر میں پورا اثر کیسے آئے گا تو دوستوں ولی اللہ بننے کے لیے اللہ کا دوست بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو اللہ کے دوستوں سے ملنا دوسرا خود بھی دوستوں والے اعمال کرنا بتائیے کتنا آسان اس کا ہے پھر جب آپ اللہ کے دوستوں سے ملیں گے تو نیک امال کی توفیق آپ کو خود ہو جائے گی ماشاء اللہ جیسے ایک آدمی شامی کباب کھا رہا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ کیا عمدہ کباب ہے اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل بھی کباب کھانے کو چاہے گا اسی طرح اللہ کے عاشقوں کے سینے میں اتنا درد بھرا دل ہوتا ہے وہ اس محبت سے اللہ کا نام لیں گے کہ ان کی صحبت میں آپ کا دل بھی تڑپ جائے گا اور آنکھیں اشبار ہو کر آنسو سے تر ہو جائیں گی وہ جس محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں کچھ نہ پوچھو نام لیتے ہی سا چھا گیا ذکر میں تاثیر جام ہے میں آپ سے سفیان سوری رحمۃ اللہ کا واقعہ عرض کر رہا تھا جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا آنکھیں ہوں گی وہ سمجھ لیجئے کتنے بڑے درجے کے لوگ ہوں گے ان سے ایک شخص نے مختصر سی نصیحت کی اگر آج آپ کو یہ مختصر نصیحت یاد کر لیں تو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے تو سفیان سوری رحمۃ اللہ مختصر وقت میں مختصر نصیحت فرمائی صرف دو جملے ہیں حضرت والا کی یہ بات میں کتنے عرصے سے سن رہا ہوں آپ حضرات بھی سن رہے ہوں گے جو پرانا تعلق ہے جو خواتین پرانی جانے والی ہیں وہاں معظم ٹیرس میں یہ حضرت والا بہت عرصے سے سنا رہے ہیں مگر کسی وقت دل میں اتر جائے والی بات تمہارا کام بن جائے گا کسی وقت کام آ جائے گی دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور نمبر دو آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے اب دونوں زندگیوں کا بیلنس اور توازن نکال لو کیوں بھائی وہاں کتنا رہنا ہے اور یہاں سے جا کر واپس بھی نہیں آنا ہے کیا وہاں سے کوئی واپس آیا ہے وہ واپس آئیں گی خاتون جو جن کا انتقال ہوا کوئی نہیں آ سکتا اتنے حضرت والا چلے گئے امیر صاحب رحمت اللہ چلے گئے اتنے اکابرین چلے گئے ہمارے خاندان کے کتنے لوگ چلے گئے یاد رکھو یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے وہاں جا کر پھر کوئی واپس نہیں آئے گا پتا چلا قبرستانوں سے چلے آ رہے ہیں کہ چلو بھائی اپنا گھر بھی دیکھ لیں اپنا گھر دیکھنے پھر کوئی نہیں آئے گا ہمیشہ کے لیے یہاں سے جائے گا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اس لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی زندگی کے لیے اتنی محنت کرو نماز روزے میں اتنا دل لگاؤ جتنا وہاں رہنا ہے اور دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے یہ دو جملے اگر سونے کے پانی سے لکھ دیے جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا اتنے بڑے مجدد کی بات ہی حضرت فرما رہے ہیں اپنی کتنی قدر کی ہے سفیان صحیح رحمۃ اللہ کی اس بات کی حضرت والا نے یہ دو جملے اگر سونے کے پانی سے لکھ دیے جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت میں اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے آج کل میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو اپنے ایڈریس کے کارڈ چھپواتے ہیں کہ اپنے کارڈ میں ایک جملہ اس فقیر کا بھی چھپوا دو کہ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع نا معلوم المیاد یعنی زندگی کا ویزا بڑھ بھی نہیں سکتا اور کچھ معلوم نہیں کب ختم ہو جائے جیسے آپ دوسرے ملک جاتے ہیں تو اس ملک کے سفارت خانے کا سفیر اس کے اوپر اسٹیم لگاتا ہے جس سے ویزا ختم ہونے کی ڈیٹ پتہ چل جاتی ہے لیکن دنیا میں تو پیسے دے کر ویزا کی ایکسٹینشن کروائی جا سکتی ہے بس زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا وہ جتنے دفتر ہیں اگر حکومت پاکستان سب یہ لکھوا دے انشاءاللہ سب کو آخرت کی یاد رہے گی سبحان اللہ اللہ والوں کی نظریں کیسی پیاری ہوتی ہیں زندگی کا ویزا ناقابل توسیع یعنی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی اس میں اور نامعلوم المیاد ہے یعنی کب ختم ہو جائے کچھ پتا نہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں پتا زندگی کی کسی وقت بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے جی۔ انسان حضرت عمر رضی تعالیٰ نے ایک اپنے لیے ایک انگوٹھی بنوائی تھی وہ صرف ان کے لیے خاص تھی ہمیں ضرورت نہیں ہمارے کابرین نے انگوٹھی نہیں پہنی ہے وہ امیر المومنین تھے اپنی اصلاح کے لیے انہوں نے ساڑھے چار معاشے سے کم چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے مگر اس میں احتیاط حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر پہنی ہوئی ہے اور یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے اس میں عمل نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا پہنی ہوئی ہے تو گھمانا بھول گئے اب وضو میں جو ہے ہاتھ دھونا فرض ہے ہاتھ دھونا فرض ہے اب اس میں پانی نہیں پہنچا تو نماز ہی نہیں انگوٹھی کو اتنا ضروری سمجھ لیا اور نماز کی فکر نہیں کی اس لیے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تھا حضرت والا کے پاس جو بھی انگوٹھی پہن کر آتا تھا حضرت والا اتروا دیتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس سے فرمان مملکت جاری کرنے کے بعد اس پر مہر لگاتے تھے اسٹیمپ لگاتے تھے اس پر لکھا رہتا تھا آہ کیا عجیب بات تھی وہ کانا نقشہ خاتمی ہی کفا بل ایزن یا عمر کفا بل مئو یا عمر یا عمر یعنی واس کے لیے موت کی یاد ہی کافی ہے اللہ اللہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے خلیفہ کتنے بڑے صحابی تھے کہ جس وقت یہ اسلام لائے تو حضرت جبرئی علیہ السلام آسمان سے آئے اور عرض کیا یا محمد لقدس اہل اسلامی عمر اے اللہ کے رسول عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آج آسمان پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے اپنی انگوٹی پہ لکھوا رکھا تھا کہ اے عمر سب سے بڑا موت جو ہے کے لیے موت کی یاد ہی کافی ہے سبحان اللہ شیخ ولی الدین مصنف مشکات کی کتاب اسماع رجال میں یہ واقع لکھا ہے میں آپ کو عربی کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں ہماری فقیری دو آنے والی فقیری نہیں ہے کہ دو آنے کا گیرو اور دو آنے کا رنگ لے لیا فقیر ہو گئے شاہ صاحب ہو گئے یہ شاہ صاحب نہیں ہے سیاح صاحب ہیں انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی علم نہیں وضو کی سنت تک نہیں معلوم نماز کی سنتیں نہیں معلوم نماز کی سنتیں کیا نماز ہی نہیں پڑھتے ایسے پیر لوگ تو دو آنے میں جب ان کی فقیری تیار ہوگی تو سمجھ لو ان کی فقیری کتنی قیمتی ہے تو یہ تو یہ تو ہر شخص فقیر بن سکتا ہے یہ قرآن و حدیث کا علم اور یہ علم کی روشنی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے حضرت بھی ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے اس عمر میں عالم بن رہے ہیں ہمارے حضرت روزانہ ساڑھے نو بجے پونے دس بجے مولانا کیا نام ہے جی۔ جی۔ فیاض صاحب سے ماشاء اللہ روزانہ کتب پڑھتے ہیں عالموں کی تو دوستوں حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی انگوٹی پر لکھوا رکھا تھا کفا بل موتی وا ایزا کے لیے موت کی یاد کافی ہے کسی کو اگر کوئی واز نہ ملتا ہو کوئی مولانا بھی نہ ملتا ہو بس اکیلے میں ہے سوچ لے کہ ایک دن ہمارا جنازہ قبر میں اترے گا اور کچھ بھی پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے گی یہ خواجہ صاحب کا شعر لکھا ہوا ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی قبر میں میت اتاری جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی کیا موت میں کسی کو شبہ ہے یہ ایک اللہ والے بہت بڑے ولی اللہ شاعر گزرے ہیں جن کا یہ شعر پیش کر رہا ہوں دنیا بھر کے ڈاکٹر بلا لو چاہے امریکہ کے ڈاکٹر بلا لو چاہے روس اور جرمنی کے ڈاکٹر بلا لو یہ سب بڑے چیمپئن ڈاکٹر ہوتے ہیں جرمنی وغیرہ کے جانے والے کو کوئی نہیں رو سکتا اب پھر حضرت والا نے دوبارہ یہ شعر ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی قبر میں میت اتاری جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی کیا شاعری ہے یہ واز ہے دوستوں شاعری نہیں ہے پورا واز ہے زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور کیا شاعری ہے سبحان اللہ حضرت والا خود ہی تعریف کر رہے ہیں خواجہ صاحب کی شاعری کی کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کیسی زبردست ان کی برکت سے یہ یہ بات عرض ہو رہی ہے ہاتھ لگ گیا اور کتنی پیاری باتیں ہیں اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے ساری سستیاں چستی سے بدل جائیں گی تو میں دوستوں میں عرض کر رہا تھا اللہ نے نیک بننے کے لیے ولی اللہ بننے کے لیے ایک پیارا سا نسخہ بتا دیا اے ایمان والوں اگر تم اللہ والی زندگی چاہتے ہو تقوا والی زندگی چاہتے ہو تو کونو صادقین کاملین بزرگان دین کی صحبت اختیار کرو ٹنڈو جام میں حکومت پاکستان کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر والوں دیکھا خود بخود حضرت والا ایک کرامت ہے مجھے تھوڑی پتا اس میں یہ بات لکھی ہے آپ کے ایگریکلچر کی باتیں بھی آ رہی ہیں یہ حضرت والا کی بہت ساری کرامت کتابوں میں بھی آ جاتی ہیں حیدرآباد سے دس میل پر واقع ہے وہاں دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس ڈپارٹمنٹ کو جا کر دیکھا حضرت والا نے وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں سب ایم اے ایم اے اور پی ایچ ڈی اور بڑے بڑی ڈگریوں والے تو وہ دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ میں لگا دیتے ہیں اور پٹی باندھنے کے بعد دیسی آم کی شاخ کو کاٹتے رہتے ہیں پھر لنگڑے آم کی صحبت سے دیسی آم بھی لنگڑا آم بن جاتا ہے پھر اس کا نام دیسی آم نہیں رہتا اس کے دام بھی بدل جاتے ہیں کام بھی بدل جاتا ہے نام بھی بدل جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے سبحان اللہ بالکل لنگڑا آم بن جاتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت سے بھی ایسے ہوتا ہے انسان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے اس کی اپنی زبان کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے اس کو دال روٹی میں بریانی کا مزہ آنے لگتا ہے اس کو اللہ کے نام میں مزہ آنے لگتا ہے اس کو اخلاق اس کے صحیح ہو جاتے ہیں گھر والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں آہ تو جیسے دیسی آم لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بن سکتا ہے تو بگڑا ہوا دل سبحان اللہ ہم اب بگڑا ہوا دل ہمارا اور بنواتے ہی نہیں اپنا دل بگڑا ہوا دل اللہ والوں کے دل کے ساتھ پیون کھا کر تگڑا دل بن جاتا ہے اللہ والا دل بن جاتا ہے ایک بزرگ تھے ان کا لقب تھا بھیکا شاہ سبحان اللہ یہ حضرت کتنا واقعہ سناتے ہیں ہمارے حضرت بھیکا شاہ زمانے کے ولی اللہ شاہ ابو المعالی کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے <laughs> رہا کرتے تھے تاکہ بری بری عادتیں ٹھیک ہو جائیں اللہ والے بن جائیں شیخ کی بڑی خدمت کرتے تھے جہاں کہیں شیخ کی دعوت ہوتی یا شیخ کسی دینی غرض کے لیے سفر کرتے تو پھر دس میل بیس میل دور سے پیدل شیخ کے بچوں کے لیے کھانا لاتے پھر تہجد کے وقت بیس میل پیدل چل کر آتے تھے آہ کیسے عاشق تھے غرض اتنی خدمت کرتے تھے کہ جان کو جلا دیا تھا یعنی رات کو دس بجے پیر صاحب کو سلایا اور پھر چلے جاتے تھے اور پیر صاحب کے بچوں کو کھانا دے کر آتے اور شیخ کو بتاتے بھی نہیں تھے اور پھر تہجد کے وقت میں آ جاتے ساری رات سوتے بھی نہیں تھے کیسے مجاہدہ مولانا عمر کر رہے ہیں حضرت والا نے مجاہدہ کیا اپنے شیخ کے لیے لیکن کسی بات سے ان پر ان ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو شیخ ذرا ناراض ہو گئے اور خان کا صحیح نکال دیا شیخ نے اب اتنی خدمت والے کو شیخ نے نکال دیا تو وہ شیخ کے گھر کے چکر لگاتے رہتے تھے وعلیکم السلام یہ دیکھو بچوں ادھر مجلس کے بعد ملے گی کیا حال ہے آپ کی خیریت بھیکا شاہ کا واقعہ سنایا جا رہا ہے وہ شیخ کے اتنے عاشق تھے بڑی خدمت کرتے تھے مگر شیخ ان سے ناراض ہو گئے خانقاہ سے نکال دیا تو شیخ کے گھر کے چکر لگاتے رہتے تھے جنگل میں روتے رہتے تھے ایک دن بارش کی وجہ سے چھت ٹپکنے لگی شیخ کی اہلیہ پیرانی صاحبہ نے کہا ارے بھائی چھت ٹپک رہی ہے کسی کو بلاؤ تو حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ نے کہا بھائی تم ہی کسی کو بلوا لو تو پیرانی صاحبہ نے کہا کس کو بلواؤں چھت درست کرنا کوئی جانتا ہی نہیں جتنے ہیں سب سفید پوش مرید ہیں چھت بنانا صرف ایک ہی جانتا تھا جس کو آپ نے نکال دیا فرمایا میں نے نکالا ہے تو نے تو تو نہیں نکالا لڑکوں کو بھیج کر تو بلوا لے اب وہ چھ مہینے کے ترسے ہوئے تھے شیخ شیخ کی جدائی کے غم میں تڑپے ہوئے چھ مہینے سے دور رہا ایک عاشق مرید ہمارے بزرگوں نے مجاہدات کرائے جب انہوں نے سنا کہ آج میں بلوایا جا رہا ہوں تو مارے خوشی کے رونے لگے آہ عجیب بات ہے فوراً پہنچ گئے اور چھت مرمت کرنا شروع کر دی صبح سے کام پر لگے رہے یہاں تک کہ دھوپ میں بارہ بجے تک چھت تیار کر لی جب شاہ ابو المالی رحمت اللہ علیہ کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو کھانا کھاتے ہوئے اس خادم پر نظر پڑ گئی جس کو چھ مہینے سے اپنی صحبت سے محروم کر رکھا تھا جب نظر پڑی تو رحم آ گیا اور لکما ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لے بھی پکڑ <laughs> بس بغیر سیڑھی چھت پر سے کود کود پڑے بغیر سیڑھی کے چھت پر سے کود پڑے اور ان کے گھٹنے میں درد ہو گیا اور لکما لے کر جلدی سے نکل لیا اسی وقت جس مقام پر شاہ ابو المالی تھے اسی مقام پر یہ مریض بھی پہنچ گئے آج تاریخ میں ان کا لقب بھیکا شاہ ہے وہ فرماتے ہیں مالی دن میں سو سو بار بھیکا مالی پہ واریاں پیواریاں یعنی بھیکا مالی پہ واریاں یعنی فدا ہو رہا ہے دن میں سو سو بار کاگا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار اے بھیکا اپنے پیر شاہ المالی پر سو سو بار قربان ہو جا کیونکہ تو کوا تھا گو کھاتا تھا انہوں نے کاغا سے تجھے ہنس بنا دیا آج اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے کوے سے کوے سے ہنس بنا دیا موتی چگنے والا قیمتی چڑیا بنا دیا ایسا کرنے میں ان کو کرامت ایسا کرنے میں ان کی کرامت سے دیر بھی نہیں لگی تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا دوستوں کیا عرض کروں اللہ والوں کی صحبت سے کیسی کایا پلٹ جاتی ہے بڑے بڑے شرابی کبابی ولی اللہ ہو جاتے ہیں ایک بزرگ شاعر کہتا ہے ان سے ملنے ملنے کی ہے یہی ایک راہ راہ والوں سے پیدا کر سبحان اللہ اللہ سے ملنے کا یہی راستہ ہے جو اللہ سے ملنے والے ہیں ان سے دوستی کر لو انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے دیکھو ہندوستان کے آل انڈیا شاعر جگر مراد آبادی بہت شراب پیتے تھے اپنے دیوان میں انہوں نے لکھا ہے پینے کو تو بے حساب پی لی اب ہے روزے حساب کا دھڑکا یعنی پینے کو تو بہت شراب پی لی مگر اب قیامت کا دھڑکا لگ رہا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا آخر خواجہ صاحب سے ملاقات ہو گئی اور خواجہ صاحب بھی کتنے عاشق تھے حضرت رحمۃ اللہ کے ملاقات بھی کس سے کرائی اللہ نے ان کی عرض کیا حضرت آپ تو گریجویٹ ہیں آپ کیسے اللہ والے بن گئے یہ صورت یہ سیرت آپ کو کہاں سے ملی فرمایا تھانہ بھون میں حکیم الحمد کے پاس جاتا ہوں ان کی صحبت میں رہتا ہوں کیا کہا کیا ہم بھی چل سکتے ہیں فرمایا ہاں تم بھی چل سکتے ہو کہنے لگے مولانا مجھے وہاں شراب پینے دیں گے خواجہ صاحب نے جواب دیا حضرت سے پوچھ کر بتاؤں گا خود جواب نہیں دیا ویسے شراب تو پینے نہیں دیں گے مگر میں پوچھ کے بتاؤں گا جب خواجہ صاحب تھانہ بھون حاضر ہوئے اس وقت تو موبائل تھے نہیں ورنہ شیخ کو فون کر لیتے جب خانہ تھانہ بھون حاضر ہوئے تو حکیم الامت نے عرض کیا جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر ہیں میں انہوں نے کہا ہے میں تمہارے پیر صاحب کے پاس آنا چاہتا ہوں سنا ہے وہاں لوگ انسان بن جاتے ہیں بڑے بڑے شبابی شرابی کبابی زانی ولی اللہ بن جاتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنی قسمت آزما لیں لیکن اب تو ہم تو شراب پیے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے کیا خانقاہ میں مجھے شراب پینے دیں گے تو حضرت نے فرمایا آپ نے کیا جواب دیا کہنے لگے میں نے جواب دیا خانقاہ جیسی مبارک جگہ میں کیسے پینے دیں گے تو حضرت تھانوی رحمت نے فرمایا خواجہ صاحب آپ نے صحیح جواب نہیں دیا رائے مٹا دی ان کی آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا اگر جگر صاحب مل اور اگر جگر صاحب مل جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ہمارے شیخ نے فرمایا ہے تم خانقاہ میں نہ پینا میں آپ کو اپنے گھر میں مہمان بنا لوں گا میرے گھر میں جو چاہو پی لینا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں تو میں بھی ایک گنہ گار مسلمان کو مہمان بنا سکتا ہوں بس اتنا سننا تھا کہ جگر صاحب زارو قطار ہونے لگے فوراً تھانہ بھون پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر حضرت سے عرض کیا حضرت میرے لیے چار دعا کر دیجئے میں شراب چھوڑ دوں داڑھی رکھ لوں نمبر تین حج کراؤں نمبر چار میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اللہ اللہ کیا عرض کروں دوستوں حضرت والا فرما رہے ہیں بس حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا میں نہ جانے کیا آہ نکلی ہوگی کیا آنسو بہائے ہوں گے اللہ والوں کے آنسو بھی قبول ہو جاتے ہیں جگر صاحب نے وہاں سے واپس جاتے ہی شراب چھوڑ دی ہندوستان کے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا سب ڈاکٹر کہنے لگے جگر صاحب شراب پیے بغیر تمہارا زندہ رہنا مشکل ہے جگر صاحب نے ڈاکٹروں سے کہا اگر جگر شراب شراب پیتا رہے گا شراب سے توبہ نہ کرے تو کب تک زندہ رہے گا کہا آٹھ دس سال اور زندہ رہیں گے پر میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آٹھ دس سال شراب پی کر زندہ رہوں پھر اللہ کے غضب کو لے کر خدا کے پاس جاؤں اس سے بہتر جگر ابھی مر جائے اگر مجھے اللہ کی رضا اور مرضی پر اللہ کی خوشی پر قربان ہو کر ابھی موت آ جائے تو مجھے یہ موت عزیز ہے پھر دوبارہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی اور اللہ کی رحمت سے زندہ رہے اور داڑھی بھی رکھ لی اور حج بھی کرائے داڑھی رکھنے کے بعد ممبئی میں انہوں نے ایک شعر کہا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا ایک مرتبہ میرٹ گئے وہاں تانگے پر بیٹھے تو تانگے والا یہی شعر گنگنا رہا تھا تانگے والے کو خبر نہیں تھی کہ جگر شاعر مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھے ہوئے میرے تانگے پر بیٹھا ہے اور میرٹھ کا وہ تانگے والا کہتا جا رہا تھا واہ واہ جگر شاعر نے کیا عمدہ شعر کہا ہے چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا جگر صاحب رونے لگے یا اللہ آج آپ نے وہ دن دکھایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یعنی داڑھی رکھ کر مسلمانوں کی صورت بنا لی ہے سبحان اللہ آخر میں اللہ سے اللہ نے کیا سے کیا نوازا اور کہاں سے کہاں پہنچایا ایسے ایک دو واقعات نہیں ہیں نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہاں تک کوئی بیان کرے گا کہ اہل اللہ کی صحبت سے کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئیں بہرحال اللہ پاک کا ارشاد ہے اے ایمان والوں اگر تم ولی اللہ بننا چاہتے ہو تقوا والی زندگی گزار کر میرے پاس آنا دنیا تو تم کو چھوڑنی ہی ہے میرے پاس تو آنا ہی آنا ہے اور سب کو آنا ہے لیکن میرے پاس آنے والوں کے تین قسم کے رجسٹر ہیں اب آپ لوگ فیصلہ کر لیں کس رجسٹر میں نام لکھوانا ہے نمبر ایک کفر پر مرنا کافر ہو کر مرنا نمبر دو مومن ہے مگر مومن تو ہے مگر دنیا سے نافرمان بن کر گیا سینما وی سی آر عورتوں کو بد نظری کر کے لڑکوں کو دیکھ کر ویڈیو گیم کھیل کے بے پردہ عورتیں گھوم کر بے نمازی ہو کر مرا تو ہے تو مسلمان لیکن نافرمان رجسٹر میں درج کیا جائے گا اس کا کیا نام ہے مسلمان فاسق نافرمان مسلمان اور تیسری قسم ہے فرما بردار اللہ والا نیک مسلمان سبحان اللہ آپ لوگ انشاءاللہ تیسرے نمبر ہی کو پسند کریں گے تو تیسرے نمبر میں داخل ہونے کا طریقہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا دیکھو ویسے تو نفس سے مقابلہ آسان نہیں ہے گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے پر تم کو آسان سا نسخہ بتاتا ہوں وہی شعر جو پہلے بڑا تھا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے اے شیخ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے دوستوں اللہ والوں کے درد دل کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے ایک دن بڑے پیر صاحب شیخ عبد جیلانی رحمۃ اللہ کے صاحب کا بڑا علمی بیان ہوا کسی کو کوئی خاص اثر ہی نہیں ہوا حضرت میر صاحب نے یہ واقعہ اس میں سے پڑھ کے سنایا تھا اس وقت موجود تھا اس مجلس میں بڑے شیخ عبد القائے جیلانی کے بیٹے نے بڑا علمی بیان کیا بڑا لمبا دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے کا بیان کیا کسی کے آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلے اس کے بعد سب نے بڑے پیر صاحب سے کیا چار گھنٹے تو زادے کا بیان ہو گیا ابھی تازہ علم ہے خوب بیان ہوا ماشاء اللہ اب دو چار منٹ آپ بھی کچھ نصیحت فرما دیجئے اب بڑے پیر صاحب شیخ عبد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر میں بیٹھے تو فرمایا دوستوں کل میرا ارادہ روزہ رکھنے کا تھا لیکن رات کو بلی آئی اور میرا سحری کا دودھ پی گئی لہٰذا میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھ لیا بس اتنا کہنا تھا کہ سب ہزاروں قطار رونے لگے صاحبزادے نے رات کو ابا جان شیخ عبد القائے جیلانی رحمۃ اللہ سے پوچھا میں نے قرآن کی اتنی اتنی آیتیں اتنی احادیثیں سنائی میں کوئی رونا ہی نہیں آیا آپ نے بلی اور دودھ کا ذکر کیا سارا مجمع رونے لگا اس میں رونے کی کون سی بات تھی بھائی فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ دل کے درد سے جو بات نکلتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں ایمان کے ساتھ اللہ کی محبت میں مجاہدہ کیا ہو تو دل پر اثر ہوتا ہے تم نے ابھی مدرسے میں علم پڑھا ہے اب ذکر و فکر بھی کرو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ رگڑے کھاؤ مہندی پتھر پر پسنے کے بعد دوسروں کو لال کرتی ہے تم بھی اللہ کی راہ میں مجاہدے اٹھاؤ پھر جا کر امت کو امت کا دل لال کر سکتے ہو سبحان اللہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی صحبت سے انسان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں ایک مجمع اسی مجمع کی طرح لگا ہوا تھا اور وہ اللہ والوں کا مجمع تھا کچھ نیک بندے اللہ اللہ کر رہے تھے ایک آدمی خالی تماشا دیکھنے بیٹھ گیا مشکار شریف کی روایت ہے فرشتوں سے اللہ نے پوچھا میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ آپ کے بندے آپ کا نام لے رہے ہیں جنت مانگ رہے ہیں دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں فرمایا فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا فرشتوں نے کہا اے اللہ مگر ایک بندہ تماشا دیکھنے آیا تھا کہ دیکھوں تو یہ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تو اخلاص سے نہیں آیا تھا آپ کے لیے تو نہیں بیٹھا تھا اس نے کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا خالی تماشا دیکھنے آیا تھا کہ یہاں لوگ کیوں بیٹھے ہیں تو اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے جو بیٹھے ہیں یہ ایسے مقبول اور محبوب ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتا ہم الجلسا یشقا جلیس ہوں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت اور محروم نہیں رہ سکتا میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا جو تماشا دیکھنے آیا تھا تو دوستوں اللہ والوں کی صحبت کا یہ بہت زبردست فائدہ ہے پہلے بھی یہ کتاب لے کر آیا تھا حقوق النساء اس میں بہت ساری باتیں میں مختصر کروں گا میاں بیوی کے کچھ حقوق ہیں یہ حضرت حضرت والا نے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا بہت ہی پیاری باتیں ہیں میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہونے کی اصل بنیاد یہ ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے کسی سے جھگڑے ہوتے ہیں اشتعال پیدا ہوتا ہے اس لیے دونوں پر لازم ہے ایک دوسرے کے حقوق پہچانے پھر ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی اس سے نو یعنی جان لگا کر شروع سے پوری پوری کوشش کریں جہاں کہیں کوتاہی ہو کھلے دل سے اس کا اعتراف کریں اور جلد ہی اس کا تدارک کر لیں اگر ایسا کرنے لگیں گے تو شاید ہی کوئی رنجش ہو جو رہ جائے اور اور گھر جنت نہ بنے یہاں تو مختصراً دونوں کے چند شرعی حقوق ذکر کیے جاتے ہیں خاون پر بیوی کے یہ حقوق ہیں نمبر ایک ان شوہروں کو کیسے رہنا چاہیے نمبر ایک بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے نمبر دو اعتدال کے ساتھ اس کی تکلیفوں پر صبر کریں یعنی اگر بیوی سے کوئی خلاف طبیعت اور ناگوار بات صادر ہو جائے تو اس پر صبر کرے برداشت کرے اور نرمی سے اس کو سمجھا دے تاکہ آئندہ وہ خیال رکھے معمولی معمولی بات پر غصہ کرنے سے پرہیز کرے اس میں ہم سب کوتا ہی کرتے ہیں ہر چھوٹی بات پر بیوی کی پکڑ کر لیتے ہیں اور اسے معاف نہیں کرتے طرح بچوں کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے مگر جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے شیخ کے سامنے تو شیخ پھر ایسا نہیں کرتا شیخ مرید کو پھر ہر وقت ڈانٹتا رہے گا ڈانٹے گا نہیں مطلب ہر وقت وہ کرتا رہے گا کہ اب تمہیں ایسا رہنا چاہیے ایسا جیسے حضرت والا میرا سو رہا تو بالکل ایک کوئی بھی ایسی بے وصولی ہوتی تھی چھوڑتے نہیں تھے <laughs> ہمارے شیخ نے جن جن لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ حضرت آپ جوتے مارے مجمعے میں کیسے بھی تو ان کو حضرت والا پھر بالکل چھوڑتے ہیں مجمعے میں کہتے ہیں کیوں کیوں سو رہے ہو <laughs> کیسی باتیں حضرت کرتے ہیں کسی کو چھوڑتے تھوڑی ہیں مگر تو اسی طرح شیخ مرید کو کہہ سکتا ہے مگر بیوی اور شوہر کا معاملہ زندگی بھر کا ہے بہت پیاری بات ہے بہت ہی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ بہت سے دیندار لوگ تھپڑ تو نہیں مارتے حضرت والا سے ہمارا تعلق ہم لوگ تھپڑ تو نہیں مارتے <laughs> اور مگر یہ بات کرتے ہیں ہم لوگ اعتدال کے ساتھ بیوی کی تکلیفوں پر صبر کریں اگر بیوی سے کوئی خلاف طبیعت ناگوار بات صادر ہو جائے تو اس پر صبر کرے برداشت کر لے اور نرمی سے اس کو سمجھا دیں تاکہ آئندہ وہ خیال رکھے معمولی معمولی بات پر غصہ کرنے سے پرہیز کریں خاموش بھی نہ بیٹھے مسکرا دیں دے بولے ایسا بھی بہیو نہ کرے کہ وہ سمجھے کہ شور ناراض ہے یہ اچھی بات نہیں ہے غیرت میں اعتدال رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خامہ خواہ بیوی سے بدگمانی کرے نہ بالکل ہی اس کی طرف سے غافل ہو جائے نمبر چار خرچ میں اعتدال رکھے حد سے زیادہ تنگی بھی نہ کرے بیوی بچوں کا زیادہ ضروری خرچ دے نہیں رہا نہ فضول خرچی کی اجازت دے میانہ روی اختیار کرے یہ میانہ روی اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے اسی طرح جو ایام وغیرہ کے مسائل ہیں وہ سیکھ کر بیوی کو سکھلائے نماز پڑھنے اور دین پر چلنے کی تاکید رکھے بدعات اور رسومات سے منع کرتے رہے محبت کے ساتھ سمجھاتے رہے اس کو چھٹا یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے حقوق برابر رکھے مگر حقوق ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ ان کو دے دیں بھول نہ جاؤں بقدر ضرورت اس سے جمع کرے بقدر ضرورت رہنے کے لیے مکان دے اس کو مکان نہیں دے سکتا تو اس کمرے میں پورا دے دے اور کمرے کا اختیار پورا بیوی کا ہو مکان بنانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی میں لگ گئے اور شیخ کے پاس آنا چھوڑ دیا مکان سب پوری دنیا میں جتنے بزرگ گزرے ہیں کہ سب کے مکان تھے کیا کتنے لوگ کرائے پہ رہتے رہے زندگی بھر کتنے لوگ ایک کمرے میں گزار دیا کتنے لوگ کٹھیا میں گزار دیا کتنے لوگوں نے اللہ والے ایسے ہی گزرے جھوپڑی میں گزار دیا پوری زندگی <clears throat> مگر بہرحال بنا سکتے ہیں منع نہیں ہے کبھی کبھی بیوی کے محارم اور قریبی عزیزوں سے اس کو ملنے دیا کریں سختی نہ کیا کریں اس کے ساتھ جو رات کی باتیں ہیں کسی دوسروں پر ظاہر نہ کریں نمبر گیارہ ضرورت کے وقت بیوی کو مارنے اور تنبیہ کرنے کی جو حد شریعت نے بتلائی ہے اس سے زیادہ مار پیٹ نہ کرے اس پہ حضرت والا فرماتے تھے پوچھ لے مفتی صاحب سے مار پیٹ تو کرنا ہی نہیں ہے بہت ہی کوئی ایسا معاملہ آ گیا شریعت کے خلاف تو پھر پوچھ لے پہلے مشورہ کر لے مفتی صاحب سے اب بیوی پر شوہر کے یہ حقوق ہیں اس میں سے بیویاں شوہر بھی کوتاہی کرتے ہیں بیویاں تو بہت زیادہ کرتی ہیں شاید ہی کوئی بیوی ہو جو اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی ہو جتنا اس میں لکھا ہوا ہے جو کتابوں میں جو حضرت تھانوی رحمت لکھا ہے شاید ہی کوئی بیوی ہو جو اس پر عمل کرتی ہے اگر کوئی کرتی ہے تو ماشاء اللہ وہ رابعہ بصریہ ہے جو نہیں کرتی کوشش کرے سارے پوائنٹس پر عمل کرنے کی بہشتی اوور کے چوتھے حصے میاں سے لبا کرنے کے طریقے پہ کوشش کرے اس پہ مارکر سے نشان لگا لیں جس میں کمی ہے نمبر ایک ہر جائز کام میں خاون کی اطاعت کرے ہر جائز کام میں البتہ خلاف شرح اور گناہ کے کام میں معذرت کر دے کسی طرح خاون کی حیثیت سے زیادہ نان نفقے کا مطالبہ نہ کرے حضرت نے بڑی اچھی طرح توجہ دلائی اب ایک بچی ہے اپنے ابو امی کے ساتھ رہ رہی ہے ابو امی تو اسٹیبلش ہو گئے بڑے ہو گئے اس کی بچی جوان ہو گئی اس کی شادی کر کے جا رہے ہیں اب اس گھر میں تو اس کو سب سہولتیں مل رہی تھیں رخصت ہو کے جا رہی ہے جہاں جس جوان کے پاس جس سے رشتہ ہوا ہے وہ تو اتنا اسٹیبلش تھوڑی ہے کہ اس کے پاس بھی وہی سہولتیں ہوں گی <laughs> تو اس لیے خاون کی حیثیت سے زیادہ نان نفقے کا مطالبہ نہ کریں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے بھی نہیں نکلے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں کسی کو بھی مت دے اجازت لے پہلے شوہر سے اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز بھی نہ پڑھے نفل روزہ بھی نہ رکھے اتنا شوہر کا حق ہے اور خاون بلائے رات کو تو شرعی ممانعت اور رکاوٹ کے بغیر انکار بھی نہ کریں خاون کو اس کی تنگ دستی یا بدصورتی صورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے یعنی اگر خاون غریب ہے یا اس کو جو ہے کوئی تنگ دستی آئی ہوئی ہے مالی کڑکی کڑک کڑک چل رہی ہے کڑک کڑکی چل رہی ہے <laughs> تو عورت ایسے تنز وز نہ کرے جھڑکے نہیں بدتمیزی نہ کرے شوہر نے بلکہ حضرت نے کتنے پیارے جملے سکھائے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جیسے رکھیں گے میں رہوں گی آپ جھوپڑی میں رکھیں گے میں جھوپڑی میں رہوں گی آپ فاقوں میں رکھیں گے میں فاقوں میں رہوں گی ایسی ہونا چاہیے بیوی یا بس صورت ہے شوہر کالا بالکل ناک موٹی ہے اور کالا بالکل کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو حقیر مت سمجھیں قیمت تو دل سے لگتی ہے اگر خاون میں کوئی بات خلاف شرع اور گناہ کے دیکھے تو ادب کے ساتھ منع کر دے بدتمیزی نہ کریں خلاف شرع کوئی بات ہے نماز ہی نہیں پڑھا مستقل مستقل فجر چھوڑا ہے مستقل کوئی ایسی بات ہے تو ادب کے ساتھ اس کو بتا دیں اس کا نام لے کر مت پکارے مگر اگر اس کا نام رحمت اللہ ہے تو سلام کرتے وقت یہ نہیں کہ السلام علیکم منع کے ابا السلام علیکم منع کے ابا ایسا نہ کرے اس وقت تو نام لینا پڑے گا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی کے سامنے اس کی شکایت بھی نہ کرے شوہر کی اکثر عورتیں شکایت کرتی رہتی ہیں دوسروں کے پاس جا کے ہر کسی کو اپنا ہمدرد بنا کے شکایت کر رہی ہیں شوہر کی شوہر کے سامنے زبان درازی بھی نہ کرے بد زبانی بھی نہ کرے اکثر عورتیں کرتی ہیں زبان درازی کرتی ہیں اور بد زبانی بھی کرتی ہیں خوب جھڑکتی ہیں اور حقیر سمجھتی ہیں شوہر کو اسی طرح اس کے والدین کو اپنا مخدوم سمجھ کر ان کا ادب احترام کریں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں اور کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیف نہ پہنچائے دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کیسی پیاری باتیں جمع کر دیں صرف تیرہ پوائنٹس ہیں عورتوں کے لیے تیرہ نقطے ہیں اور مردوں کے لیے گیارہ نقطے ہیں یہ حقوق النساء کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن کریم کی روح سے نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرے کیوں قرآن شریف میں اس کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کرے اس کے تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ پیچھے اپنے نفس کی اور مال کی حفاظت کرے اپنی عزت اور مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہے عزت اور مال ان کے وجہ لانے میں خاون کے سامنے اور پیچھے کا حال بالکل برابر رکھے یہ نہیں کہ خاون کے سامنے تو اس کا اہتمام ہے اور اس کی جب وہ موجود نہیں ہے تو لاپرواہی برتتی ہو ایک حدیث میں اس کی مزید تشریح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ جب اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے اور ایک اور حدیث میں ہے یہ خوشخبری ہے خواتین کے لیے جو عورت اپنے شور کی فما بردار ہو اس کے لیے ہوا میں پرندے دریا میں مچھلیاں آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے صرف اپنے شور کی فرما بردار بن جائے عورت تو ہوا میں پرندے دریا میں مچھلیاں آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں بحر محیط یہ ہے کتاب کا نام بحر محیط کہیں گے اس کو اس کا حوالہ ہے فضائل میں ان کو دیکھی جا سکتی ہے اتنی بڑی فضیلت خواتین کے لیے ہے پانچوں کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اپنے شور کی فرمبرداری برداری کرے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے اسی طرح مردوں کے لیے ایک خاص بات بس ایک بات بتا کے دعا کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المراد کا ذیل عورت مثلی ٹیڑھی پسلی کے یعنی ٹیڑھا پن رہے گا اس کے اندر وہ ہے ٹیڑھی تو تو ٹیڑھا پن رہے گا لہذا اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن تو رہے گا ان عقم تہا کثر تہا اگر تم سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی ون سمتا تا بےحست وفی ہا ایوج اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھا لو اس میں ٹیڑھا پن رہے گا جس طرح ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہو یا نہیں یا کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ میری پسلی کو سیدھا کر دو اسی طرح عورت کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے راحت بھی مل جائے گی اولاد بھی اس سے ہو جائے گی ہو سکتا ہے کوئی ولی اللہ اس سے پیدا ہو جائے جو قیامت کے دن آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور قرآن شریف کی آیت واسا ان تک شعی تک شعی شعی اوں خیر الحم بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے تم سمجھ رہے ہو اس کی ناک چپٹی ہے اس کا رنگ کالا ہے مجھے حسین ملنی چاہیے تھی لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیٹ سے اللہ کا کوئی ولی اللہ عالم حافظ پیدا کر دے جو قیامت کے آپ کے کام آئے اس لیے صورت پر مت جائیے بعض وقت زمین کالی اور خراب ہوتی ہے میں اس سے غلہ بہت بہترین نکلتا ہے کالی کلوٹیوں سے ولی اللہ پیدا ہو گئے اور گوری چٹیوں سے بعض وقت شیطان پیدا ہوئے اس لیے بیویوں کو حقیر مت سمجھیے رنگ اور روغن مت دیکھیے جیسی بھی ہیں ان سے نباہ کر لی جب تو شادی ہو گئی نا اس وقت مولوی صاحب پہ کتنے ہم نے ناز اٹھائے تھے <laughs> جلدی سے ہمارا نکاح کرا دیجیے اب شادی ہو گئی اتنا عرصہ گزر گیا نباہ کر لیں اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ان کی فطری ٹیڑھی پن کو برداشت کرنا پڑے گا حدیث پاک کے الفاظ و فیح ایوج بخاری کی اس حدیث کی شرح میں علامہ قسطانی فرماتے ہیں فی ہی تعلیم الحسانی النسائی اس حدیث میں تعلیم عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی وہ رفق بہن نہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی بس صبری اعلیٰ ایوا جی اخلاقی ہن ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی احتمالی ذوفی عقولی ہن کیونکہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے جن کی عقل کمزور ہوتی ہے وہ جلدی لڑ جاتی ہیں مردوں بچوں میں بھی دیکھیے جن کی عقل کم ہوگی وہ زیادہ لڑتا ہے یہ بھی عقل کی کم ہے اس لیے ان کی تو میمے کو برداشت کر لیں دیکھیے کتنی زبردست تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کر لو اس لیے ان کو برداشت کر کے چلتا رہنا چاہیے پہلے پہلے نانا نانی دادا دادی کے اپنی اپنی عورتوں کو برداشت کر کے آخر قبر تک لے کے جاتے ہیں نا ساتھ <laughs> آج کل کے نئے نئے نوجوان شادی کر کر کے طلاقیں دے رہے ہیں اس کی وجہ وہی ہے فیس بک یو ٹیوب باہر کے میڈیا کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہر وقت واٹس ایپ کے اوپر نئی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں مفتی ہر وقت ویڈیوز آ رہی ہیں ہر وقت کوئی اتنا بڑا گروپ بنایا ہے واٹس ایپ پہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں خلاف شرح ویڈیوز بھی آتی ہیں مفتی نعیم صاحب دامرکاتم مالیہ فرمائے تھے ایسی ایسی ویڈیوز یہ غیر مقلد انہوں نے گمراہ ایجنسیوں نے چلوائی ہوئی ہیں اگر اس کی آواز کوئی سن لے اور دیکھ لے اس کو تو کافر ہو جائے گا وہ اب دیکھے نوجوانوں کچھ پتا تو ہے نہیں واٹس ایپ پہ ویڈیو آئی وہ سن لی کافر ہو گیا کچھ پتا ہی نہیں اس کو ایمان چلا گیا اس کو اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل اللہ سے جوڑ دیا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجدد زمانہ سے جوڑ دیا اور ہم لوگ واٹس ایپ پہ ویڈیو سن رہے ہیں ان کا بھی بیان سن رہے ہیں ان کا بھی سن رہے ہیں ان کا بھی سن رہے ہیں کیا ضرورت ہے ان کو سننے <clears throat> حضرت والا کے پاس حضرت والا نے پورا دین پیش کیا ہے جی۔ ایک ایک بات پیش کی ہے ہر ہر بات سکھائی ہے جی۔ کتابوں میں تو چند باتیں آئی ہیں مگر اب تو ماشاء اللہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ نے اتنی محنتیں کی حضرت والا کی حقوق النساء حقوق الرجال رشتے داروں کے حقوق برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا سب جمع کر دیا ہے سب ایک ہی جمع کر کے ماشاء اللہ اس کو نکال رہے ہیں اور خوب دنیا میں پھیل رہی ہیں کتابیں اس کا بہت فکر کی جائے کہ شیخ سے پوچھ کے بیانات سنے جائیں ہر کسی کے واٹس ایپ پہ ویڈیو سننا ویڈیو تو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے کسی کی بھی عالم کی بھی ہو دیکھنا جائز نہیں کہ عورت دیکھے گی عورت تو گناہ ملے گا یا وضو میں نفسار یا وضو میں افسار نہ کا حکم ٹوٹے گا عورتوں سے فرما دیں اپنی بعض نظر کو جھکا لیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دے اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے معاف فرما دے اس تباہ شدہ حال پہ رحم فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ معاف فرما دے اے اللہ اہل اللہ سے جو دوری ہو گئی ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں اہل اللہ قربتا فرما یعنی ان کی مجالس میں جائیں اور اپنی اصلاح کی نیت سے جائیں کوئی غرض نہ ہو اور وہاں جا کر پھر ان سے جو باتیں سنیں اس پر عمل کی توفیق دے دیں جو کوتاہیاں ہوں شیخ کو جلدی سے خط لکھ کر اپنی اصلاح کروانے کی توفیق دے دیں نفس و شیطان اور معاشرے کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے سو فیصد اپنا بنا لے ہم سب کی سستیوں کو چستیوں سے بدل دے غفلت کو دور فرما دے دل کے زنگ کو دھو دیجیے اپنی رحمت سے ہم سچی توبہ کرتے ہمیں معاف فرما دیجیے چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما علامہ مشائق کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ علی صاحب کے گھر والوں کی جو موانی کا انتقال ہو گیا ڈیلیوری کے فوراً بعد اگلے دن ہی انتقال ہو گیا بچی چھوڑ گئی اور وہ خود چلی گئیں ان کی مغفرت فرما ان کے گھر والوں کو بچوں کو سب خبر صبر جمیل عطا فرما اے اللہ بہترین نعم البدل عطا فرما دیجیے ان کے گھر والوں کو خوب صبر عطا فرما دیجیے اس موت سے اور جتنی موتیں آتی رہتی ہیں آج کل تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں حضرت والا کے پاس روزانہ پرچے آتے ہیں کینسر کے اموات کے اے اللہ سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما اپنی زندگی کو مجھے بھی سب سے زیادہ اور ہم سب کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں اپنے اعضا بھی ظاہری بھی صحیح کر لیں اور باطن کی بھی صلاح کروا دیجیے فرما دیجیے ہمارے اللہ بغض نکال دے کینہ نکال دے حسد نکال دے دنیا اور مال کی محبت نکال دے اپنی محبت اشد عطا فرما دیجیے اللہ اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ اہل ویال سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما سنت و شریعت پہ استقامت عطا فرما جو تھوڑا بہت چل رہا ہے اس پہ استقامت دے دے اس میں ترقیات سے نوازش فرمائیے نمازوں قائم کرنے والا بنا جو فجر میں ہم سب جو کوتاہیاں کر رہے ہیں کمینہ پن اور کتا پن کر رہے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کر مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیں دنیا کے لیے بھاگے چلے آ رہے ہیں بھاگے چلے آ رہے ہیں جاب کے لیے کاروبار دفتر کے لیے فجر کی نماز میں سوئے پڑے ہیں آرام سے کمبلوں میں گھسے ہوئے ہیں اللہ میں توفیق عطا فرما کمبل کو چھوڑ کر فجر کی نماز مرد حضرات جماعت سے ادا کریں اور عورتیں وقت پہ ادا کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے دے ہمارے گھروں میں کوئی ایک بھی بے نمازی نہ رہے اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے بہت نحوست ہوتی ہے نماز قضا کرنے کی اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے معاف فرما دے بہت کبیرہ گناہ میں ہم سے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیجیے ہمیں معاف فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے اللہ اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں اور اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ جس کا دل دکھایا ہوا ہے اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما کیوں قیامت کے ان کچھ پتہ نہیں کیا حال ہوگا یا اللہ جس جس کو ہم نے ستایا ہوا ہے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دے دیجیے اللہ خاص فضل فرما دیجیے میاں بیوی کے جھگڑوں کو گھروں میں ختم فرما دیجیے ایک دوسرے سے گلے لگ کے معافی مانگنے کی توفیق دے دے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے ہر وقت کیڑے نکالنا ہر وقت طنز اور غصہ کرنا جھنجھلاہٹ کرنا ان سب سے ہماری حفاظت فرما بچوں کی صحیح تربیت کی فکر اور توفیق عطا فرما اے اللہ پوری امت کی فکر ہے اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے ہمیں توفیق عطا فرما ہم بچوں کی بیوی کی فکر کریں اے اللہ خاص فضل فرما دی ہماری اصلاح فرما دے ہمارے بیوی بچوں کو بھی ہدایت دے دے ہمیں بھی ہدایت دے دے ہمارے پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامد رکات مالی کی زندگی برکت عطا فرمان کو کروڑوں صحت کے خزانے لٹا دیجیے اے اللہ جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا شیخ کو ہم سے خوش فرما دے کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے لیے ان سے ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم سے خوش رہیں اے اللہ خاص فضل فرمائیے ماں باپ کا ادب استاد کا ادب مشاہد کا ادب نصیب فرما اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے وصلی اللہ علیہ نبی المی آمین یا محمد مولانا نمان شیخ کی والدہ کو بھی اللہ مکمل صحت دے دے اور یا اللہ ہمارے گھر والوں میں خاندان والوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما جس کے جو اے اللہ بیماری ہے سب کو صحت دے دے ان بچوں کے رشتے نہیں آ رہے بڑی بڑی عمر کی ہو گئی اللہ ہم کو جوڑ کے اللہ والے رشتے عطا فرما جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں میں غیر فرما دے اللہ ہمارے دوستوں میں جو تنگ دست ہیں ان کو خوب خوشحال بنا دے ظاہر اور باطنی دونوں خاص فضل فرما دیجیے وہ صلی اللہ علیہ چلو پانچ خواتین حیدرآباد ڈیرا وادی خان کانفرنس کال میں بلکہ سات خواتین نے سنا اللہ اللہ تعالیٰ جو آپ آپ لوگ سنواتی ہیں نے مجھے چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے دل کو لڑائی جھگڑوں میں جو ہے وقت برباد نہیں کرنا چاہیے دل کو اللہ کے لیے فارغ رکھنا چاہیے بس معاف کر کے دل کو خالی کر لینا چاہیے اس سے بڑا دل فارغ رہتا ہے